الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين محترم علماء کرام معزز دوستو اور ساتھیوں علماء کرام کے بیانات ہم نے سنے تو مختلف مفید معلومات پر مشتمل تھے مفتی عبد القادر صاحب نے نئی مہینے کے متعلق بیان فرمایا دعائیں آپ کو سنائیں اور جو بات اہم واقعات رجب کے مہینے میں ہوئے ہیں ان واقعات میں سے کچھ واقعات کا ذکر فرمایا اس کے ساتھ ساتھ چونکہ رجب کے مہینے میں حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کی وفات بھی ہوئی تھی حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی کچھ باتیں فرما دی اس لیے کہ ان کی شان میں شیعہ تو گستاخی کرتے رہتے ہیں ہمارے سنی لوگوں کا ذہن بھی صاف نہیں ہوتا اور ہماری بدقسمتی ہے کہ جو امت کی محسنین امت کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں انہیں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں اور انہیں کی کردار کشی کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ان شخصیات میں سے تھے جنہوں نے امت پر احسان فرمایا سب سے پہلے اس امت کو یورپ میں داخل کیا قبرص میں داخل ہونے اور فتح کرنے والے خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں ایسا نہیں تھا جیسے اس زمانے میں کسی علاقے کا گورنر بسم اللہ کے گنبت میں رہتا ہے اور باہر لوگ کام کرتے ہیں لڑتے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود اس فوج کے کمانڈر تھے اور قبرص کو فتح کیا فرمائے حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ یہ قبر بھی قبرص ہی میں ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ السابقون اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سابقین من المہاجرین والانصار کا ذکر فرمایا ہے وہ مہاجرین اور وہ انصار جنہوں نے شروع شروع میں ایمان لایا تھا وہ رضی اللہ عنہم و عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں وہ اللہ تبارک سے راضی ہیں اور اس کے بعد فرمایا والذین لذیت بے افسان اور وہ صحابہ کرام اس کی کئی معنی ہیں لیکن ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے والذین اتبعوہم بے احسان اور وہ صحابہ کرام جو مہاجرین اور انصار کی تابیداری کرنے والے ہیں بے احسان احسان کرنے کے ساتھ لوگوں کی اوپر احسان کیا ہے لوگوں پر احسان کیا ان کی برکت سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے زمین پر احسان کیا ان کی وجہ سے بہت ساری زمین دارالاسلام میں شامل ہو گئی اور وہ مسلمانوں کی زمین بن گئی پہلے وہ کفر کی زمین تھی بعد میں وہ اسلام اور مسلمانوں کی زمین بن گئی اور افلا من اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اطراف میں سے کم کرتے ہیں زمین کو اطراف میں سے کم کرنا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے ہیں تو کفر کی زمین تنگ ہو گئی مسلمانوں کی زمین زیادہ ہو گئی مسلمان زیادہ ہو گئے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمین فتح کرتے ہیں تو فتوحات کی وجہ سے مسلمانوں کی زمین زیادہ ہو گئی اور کافروں کی زمین کم ہو گئی پہلا مطلب مسلمان زیادہ ہو گئے کافر کم ہو گئے دوسرا مطلب مسلمانوں کی زمین زیادہ ہو گئی اور کافروں کی زمین کم ہو گئی اور تیسرا ایک مطلب علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ہم زمین کو کم کرتے ہیں بے معطل علماء جب کسی عالم کی وفات ہوتی ہے کسی عالم کو موت آتی ہے تو اس کے وجہ سے زمین کی اوپر جو باغ بنا ہوا ہے جس باغ میں ایک باغ ہوتا ہے اس باغ میں پھول بھی ہے اس میں مینگو بھی ہے اس میں ایپل بھی ہے اس میں انگور بھی ہے جب وہ باغ کم ہوتا ہے تو مثلا انگور کا حصہ چلا گیا ختم ہو گیا ایپل کا حصہ ختم ہو گیا اسی طرح جو علماء ہوتے ہیں اور وفات پاتے ہیں تو یہ عالم تصنیفی کام بھی کرتے ہیں تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں تعلیم کا کام بھی کرتے ہیں خانقاہ کا کام بھی کرتے ہیں اور امامت کا کام بھی کرتے ہیں خطابت کا کام بھی کرتے ہیں خدمت خلق بھی کرتے ہیں بعض علماء ان سب شعبوں کو سنبھالتے ہیں اور بعض علماء بعض شعبوں کو سنبھالتے ہیں اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے وہ مبلغ بھی ہوتے ہیں معلم بھی ہوتے ہیں مصنف بھی ہوتے ہیں مدرس بھی ہوتے ہیں مذہب اور ذکر کے سلسلے کو بھی چلاتے ہیں اور ویلفیئر کام بھی ماشاء اللہ کرتے ہیں تو ان کے جانے سے پھر ان کا بدل مشکل سے ملتا ہے نن من اطراف زمین کے اطراف کو اللہ تعالیٰ کم کرتے ہیں جیسے باغ کا ایک حصہ برباد ہو جاتا ہے اسی طرح ان کی وفات سے جو دین کے مختلف شعبے ہیں ان میں سے ایک ایک شعبہ خراب ہو جاتا ہے یا اس کو نقصان پہنچتا ہے جو اس کا کوئی بدل اس کا کوئی قائم مقام موجود ہو پھر اللہ تبارک و تعالی سلسلے کو چلاتے ہیں تو بہرحال یہ کل ہمارے حضرت مولانا جنید صاحب جو یہاں سے فارغ تھے اور جیسے مولانا اسامہ صاحب نے فرمایا یہاں کا جو فیض ہے اور علم کا چرچا ہے یہ بھی علامہ بن نوری تعاون کا فیض ہے اور علامہ بن نوری تعاون کی برکات ہے اور ثمرہ ہے اور فائدہ ہے اور وہیں سے لائٹ چلی ہے جو یہاں چمکتی ہے اور وہاں سے نہر چلی ہے جو نہر جس نہر کی ایک شاخ یہاں بھی پہنچی ہے تو وہاں کی ترقی کو اور اسی طرح دوسرے مدارس اہل حق کی ترقی کو جب سنتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہتے ہیں اللہ مسجد فضل یہ فساد کا زمانہ ہے شر کا زمانہ ہے اس میں اگر کوئی خیر کا کام ہوتا ہے اور خیر کا کام بڑھتا ہے تو آدمی کو خوشی منانا چاہیے خوشی کرنا چاہیے خوشی ظاہر کرنا چاہیے کہ شر کے ماحول میں خیر کا کام ہو رہا ہے ابھی شیاتین یورپ امریکہ چائنا رشیا سب بے دینی کو پھیلانے میں لگی ہوئی ہیں دین دشمن طاقتیں دین کی مخالفت میں لگے ہوئی ہیں اس زمانے میں جو دین کو اپنی مٹھی میں پکڑ لے اور جو دین کا کام کر لے تو بہت بڑی بات ہے بہت اونچی بات ہوتی ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ وفات ہر ایک کے سامنے آنے والی ہے لوکانتی دنیا تمو تو لے وافید لکان رسول اللہ فیہا مخلدہ اگر دنیا سب کے لیے ہمیشہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے کہ ان کے لیے دنیا ہمیشہ ہوتی لیکن دنیا فانی ہے اور حضرت داود علیہ السلام اونچے درجے کے پیغمبر تھے اور بنی اسرائیل کے منجی اور نجات بنی اسرائیل کو نجات دلانے والے تھے وہ بنی اسرائیل جو بخت نصر کے پنجے میں پھنسے ہوئے تھے اور وہ بنی اسرائیل جو بخت نصر کے بعد جالوت کے ہاتھ میں پس رہے تھے اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے شمویل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو بتلایا بنی اسرائیل کو کہ آپ کو اپنا بادشاہ بنا دے انہوں نے کہا ہم کو کس طرح بادشاہ بنائیں گے جب کہ نہ جسمانی اعتبار سے یہ فائق ہے جسمانی اعتبار سے بھی ممتاز نہیں اور مال کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہوں نے کہا مال کے اعتبار سے مالدار نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے ان کو جسمانی قوت بھی فی العلم والجسم علم میں بھی کمال دیا ہے اور ان کا جسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا مکمل لمبا چوڑا بنایا اور پھر حضرت داود علیہ السلام کے فوج میں سپاہی تھے اور حضرت داود علیہ السلام کے ہاتھ سے جالوت قتل ہوا اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں پردے کا بہت اہتمام تھا کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور اندر ایک آدمی آیا حضرت داود علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو کیسے کیوں آئے ہو اس نے کہا میں وہ شخصیت ہوں کہ لا امنع من الابواب مجھے کوئی دروازے سے منع نہیں کر سکتا والا الملو کا اور میں بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا بادشاہوں کا گلا بھی گونٹتا ہوں حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں جی میں ملک الموت ہوں حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بس میں تیار ہوں غسل کرتا ہوں تیار ہوں موت کے لیے موت سے کوئی نہیں بچ سکتا حضرت داود علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بن گئے اور اسرائیلی روایات میں ہے کہ جب داؤد علیہ السلام کا جنازہ سلیمان علیہ السلام نے پڑھایا تو گرمی کا موسم تھا اور دھوپ ہو رہی تھی دھوپ تھی سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا اور پرندے پرندوں نے سایہ کر دیا اتنے پرندے جمع ہو گئے کہ سایہ کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بادشاہی عطا فرمائی تھی عجیب اور غریب بادشاہی تھی بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے تو ان کا ایک بھائی تھا جس کا نام ایشالوم تھا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی پر قبضہ کیا سلیمان علیہ السلام نے ان سے قتال اور لڑائی شروع کی کیونکہ وہ نااہل تھا اور جب ان سے لڑائی شروع کی اور ایشالوم میدان میں گھوم رہا تھا تو اس کا سر درخت کی شاخ سے ٹکرایا اور وہ مر گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بن گئے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی یا اللہ روزانہ کون تو تو میں میں کرے گا رب حبلی ملکن لا من بعدی مجھے ایسی بات شاہد ہے جو میرے بعد کسی کو نہیں مل سکتی اللہ تعالیٰ نے جنات کو تابع کر دیا ان کا تابع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کا تابع کر دیا اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دوپہر استخر میں گزارتے تھے جو ایران کا پرانا نام ہے اور رات کابل میں گزارتے تھے کابل تو وہی کابل ہے جو اس زمانے سے کابل ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت عطا فرمائی تھی کہ وہ پودوں کو جانتے تھے کہ یہ پودا کس بیماری کے لیے ہے اور اس پودے کی کیا خاصیت ہے اور اس پودے میں کیا کمال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پودا ہاتھ میں لیا اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے بتلایا اس کا نام خروب ہے حضرت روایت ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا خروب کا مطلب تو بربادی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بربادی کا خرابی کا وقت آنے والا ہے میری وفات ہونے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں آپ کی وفات کا وقت قریب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کو بنا رہے تھے اور بیت المقدس میں تھوڑا سا کام باقی تھا چنانچہ جنات کام کرتے تھے اور بیت المقدس کے نچلے حصے میں جو تہخانہ ہے اس میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں تو وہاں کے ایمب بتلاتے ہیں کہ یہ جنات کا بنایا ہوا ہے یہ حصہ اس لیے کہ وہ اتنے لمبے چوڑے پتھر ہے کہ اس زمانے میں کریر کے لیے اٹھانا مشکل ہے انسان کیا اٹھائیں گے جنات بنا رہے تھے حضرت علیہ السلام نے لاٹھی پر تکیا لگایا اور وفات ہو گئی جنات کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی چنانچہ وہ کام کرتے رہے اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا جیسے لوگ کہتے ہیں جنات کو غیب کا علم ہے نہیں اگر ان کو غیب کا علم ہوتا فی العذاب المحیط وہ تکلیف میں نہ ہوتے تکلیف کو برداشت نہ کرتے تو قرآن کریم میں ہے ما اللہ جنات کو حضرت سلیمہ علیہ السلام کی وفات کا پتہ نہیں چلا لیکن مگر اس سے کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھایا دابت الارض کی طرح جیسے جلدی جلدی گھاس کھا لیتا ہے تو چند دن کے اندر اس نے لاٹھی کو کھایا اور لاٹھی گر گئی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی زمین پر گر گئے بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو فلسفی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام گر گئے یہ تو نبی کی بے عزتی ہو گئی ہم کہتے ہیں چلو ہم یہ کہیں کہ سجدے میں گر گئے سجدے میں گرنا تو اچھا ہے اور جنت کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان کی وفات ہوئی حضرت داود علیہ السلام وفات سے نہیں بچے حضرت سلیمان علیہ السلام وفات سے نہیں بچے حضرت نوح علیہ السلام جن کا ذکر ابھی آپ نے سنا حضرت نوح علیہ السلام سب سے لمبی عمر والے نبی ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عمر حضرت نوح علیہ السلام سب سے لمبی عمر والے نبی ہیں لیکن وہ بھی وفات سے نہیں بچے اور کسی نے خواب میں دیکھا انہوں نے فرمایا میں تو اس طرح ہوں اور اس طرح محسوس کرتا ہوں جیسے کوئی آدمی ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکلا اس لیے زندگی جلدی جلدی گزرتی ہے اس کے باوجود کہ ایک ہزار سال سے اوپر ان کی عمر تھی جو آپ نے سنا بہرحال مسلمان کے لیے اصل زندگی عالم برزخ کی زندگی ہے اور اس کے بعد اس کے لیے آخرت کی زندگی سب سے بہتر ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا شروع سے کہ حضرت معاویہ نے لوگوں کے ساتھ کتنا احسان کیا زمین کو فتح کیا وہ افغانستان جس کو ہم قابل فخر سمجھتے ہیں یہ موجود ہے افغانستان اس کی موجودہ فتح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ والذین اتبعوہم بے احسان اور یہ سب صحابہ کرام کے لیے ہے جو حضرات کہتے ہیں والذین اتبعوہم بے احسان ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بظاہر صحابہ کرام ہے اس لیے کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہے تجری تحت حل انہار اکثر جگہ پر آتا ہے من تحت حل انہار اور صحابہ کرام کے لیے جو یہاں مذکور ہے وہ صحابہ کرام پرانے ہو یا نئے ہوں ان کے لیے آتا ہے تحت حل انہار اس میں زیادہ مبالغہ ہے اس لیے اگر کسی کے گھر میں نہر بہتی ہے نہر جی پانی والا نہیں ہوئی ویسے گلا خراب ہے کسی کے گھر میں نہر بہتی ہے تو یہ زیادہ اونچی بات نہیں ہے سب سے اونچی بات اعلیٰ درجے کی یہ ہے کہ نیچے مکمل پانی ہو اور اوپر شیشے کا مکان بنا ہوا ہو اور اندر مکمل پانی نظر آتا ہے اس لیے ہمارے یہاں سوات میں لوگوں نے پانی کے اوپر ہوٹل بنائے تھے یہ دوسری بات ہے کہ اس کو خلاف قانون بنایا تھا تو سیلاب نے اس کو اڑا دیا سیلاب آیا ورنہ وہ ہوٹل سب سے مہنگے ہوتے تھے اس لیے کہ مکمل نیچے پانی ہے اوپر ہوٹل ہے اور یہ تو دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہوگا جی۔ کہ مکمل نیچے پانی اور اوپر قسم قسم قسم کی شیشے اور مرواری اور اسی طرح کو ہے کہ موتیاں لگے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ فرماتے من تحت الانہار انہار سورہ توبہ میں ہے ہماری مولانا برہان جی سورہ توبہ میں جی جی وہاں فرمائے تحت حل انہار مکمل نیچے پانی نہر اور کیا نہر شراب کی نہر ہے پانی کی نہر ہے عسل کی نہر ہے دودھ کی نہر ہے وہ سب نیچے اور اوپر سے صحابہ کرام تو اس لیے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا صحابہ کرام پر تنقید اور صحابہ کرام کی برائی بیان کرنا یہ انتہائی خطرناک عمل ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کی حفاظت فرمائے اور خیر کی توفیق عطا فرمائے غلط کام نہیں کرتا تو اب ذکر انشاءاللہ ہوگا